سلیمان بن بلال نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی کہا مجھے نافے نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کے بارے میں رخصت دی عریہ یہ ہے کہ گھر والے اپنی طرف سے دیے گئے درخت کے پھل کا خشک خجور کے حوالے سے اندازہ لگا کر اسے لے لیں تاکہ وہ تازہ کھجور کھا سکیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اسی